حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دانے یعنی غلے اور کھجور میں زکات نہیں حتیٰ کہ وہ پانچ وسق ہو جائیں اور پانچ اونٹوں سے کم میں اور پانچ اوکیوں سے کم چاندی میں بھی زکات نہیں سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار چار سو ستاسی